حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تمہیں بعض برتنوں میں نبیز بنانے سے روکا تھا اب جس برتن میں جاؤ نبیز بناؤ لیکن ہر نشاور چیز سے بچو سنن نسائی حدیث نمبر پانچ ہزار چھ سو ستاون